بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم ربیش رحلی صدری ویسر لی عمری وحل و من لسانی تب قولی تین اپریل دو ہزار سولہ آج کا ٹاپک ہے جدال احسن یعنی پازیٹو ریسپانس ایسا ہوا کہ کشمیر میں ہمارے ایک ساتھی ہیں حمید اللہ حمید ایم اے ان کا ٹیلیفون آیا انہوں نے ایک کشمیری نوجوان کا قصہ بتایا دعوتی قصہ مجھے یہ قصہ بہت پسند آیا میں چاہا کہ خود اس کشمیر نوجوان سے ڈائریکٹ بات کروں تو میں نے حمید صاحب سے کہا کہ آپ اس کشمیر نوجوان سے مجھ سے ٹیلیفون پر بات کرائیے تو ان کا بھی ٹیلیفون آیا اور انہوں نے قصہ بتایا قصہ یہ تھا کہ ان کے ایریا میں ایک نیا آرمی کمانڈر آیا تو انہوں نے چاہا کہ اس آرمی کمانڈر کو قرآن کا ٹرانسلیشن جو ہمارے ساتھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جگہ جگہ تو چاہا تو اس کو بھی قرآن کی ایک کاپی دیں تو نوجوان پہنچے وہاں جب وہ آفس کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک بہت ہی یعنی بظاہر ایک ایسا آدمی تھا جو ان سے کوئی دلچسپی نہ ہو بہت ہی یعنی غیر ہمدردرہ انداز میں اس نے بات کی تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک گفٹ لے کر آیا ہوں اور پھر انہوں نے قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن نکالا جو ہم سے ہمارا چھپا ہوا ہے اور اس کو پیش کیا کہ آپ کے لیے میں ایک اسپرچل گفٹ لے کر آیا ہوں جب اس نے دیکھا کہ یہ قرآن ہے تو اچانک وہ بہت ہی غیر ہمدردارہ انداز میں بولا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے میں کیا کروں میں تو مسلمان نہیں ہوں یعنی اس نے اس قرآن کے اس کاپی کو ہاتھ میں لیا ہی نہیں ایسی کہا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے میں کیا کروں گا اس کو تو ہمارے ساتھی یہ نوجوان جو ہیں بہت سی سارے آدمی ہیں عام طور پر وہ زیادہ بولتے بھی نہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت جیسے میرے اندر کوئی نئی طاقت آ گئی ایک نئی طاقت انہوں نے بڑے جوش سے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جب انہوں نے یہ بات کہی تو اچانک ہی انہوں نے دیکھا کہ اس آرمی کمانڈر کا رخ بدل گیا ان کا اچھا لاؤ تو اس نے پھر اس کتاب کو لیا بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ماتھے پر لگایا as a mark of respect اور پھر اونچی جگہ پر رکھا اس کو اور کہا کہ میں اس کو ضرور پڑھوں گا اس واقعے پر بہت سوچا میں نے کہ وہی ایک شخص جو بالکل پہلے غیر ہمدرد تھا اچانک وہ ہمدرد بن گیا ایسا کیسے ہوا اس لیے کہ ہم نے قرآن کی امیج غلط بنا رکھی ہے قرآن کی امیج جو ہم نے بنائی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی اس کی کتاب ہے عام انسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن جب انہوں نے بہت ہی یقین کے ساتھ کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سور کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے تو اچانک کو بدل گیا یہاں پہ مجھے ایک بڑی اہم ایک پرنسپل ایک پرنسپل آف نیچر میری میں آیا دیکھیے بیشتر لوگ جیتے ہیں انسرٹنٹی میں انسرٹنٹی یعنی غیر یقینیت کہ بہت ہی فرم اوپینین کسی کا ہوتا نہیں بہت ہی ریئر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت ہی فرم بہت ہی ویل کنسڈرڈ اوپینین ہو بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو بھی تھی یعنی ففٹی ہر مار میں ففٹی ففٹی تو اگر کوئی شخص بہت ہی یقین کے ساتھ ایک بات کہہ دے تو ان کا ففٹی ففٹی بدل جاتا ہے ایک طرف ففٹی ون ہو جاتا ہے دوسری طرف فورٹی نائن ہو جاتا ہے اور غالبر یہی اس کے ساتھ ہوا اس کا ففٹی ففٹی بدل گیا ایک طرف فورٹی نائن ہوگا دوسرا ففٹی ون ہو گیا دوسری بات مجھے سمجھ آئی قرآن کی آیت قرآن میں دیکھیے چیپٹر نمبر فورٹی ون میں آیت ہے لا تستوی الحسنا و سیاح اتفا بلتی ہے احسن فیض لے بین کا بین اداوا کا ولیون حمیم اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ حسنا اور سیاح برابر نہیں ہو سکتے تم لوگوں کے ساتھ ایسا کرو کہ ان کے غلط سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرو تم تم دیکھو گے کہ تمہارا جو دشمن جاتا تھا وہ تمہارا دوست بن گیا ایک بہت بڑی بات مجھے اس آیت میں دریافت ہوئی اس آیت کو عام طور پر لوگ لیتے ہیں یعنی ایتھیکل سینس میں ایتھیکل بہیویئر کے سینس میں یعنی سوشل لائف جو تمہاری ہے اس میں تمہارا بہیویئر ایتھیکل بہیویئر ہو یہ مطلب نہیں اس آیت کا یہ آیت یہاں کے ریفرنس میں ہے کے ریفرنس میں نہیں ہے یعنی جس کو تم ایلمی سمجھتے ہو جس کو تم دشمن سمجھتے ہو وہ تم سے ایک سخت بات ہوتا ہے سخت بات کہتا ہے جس اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے میں کیا تو وہ جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ جو دونوں کے درمیان بات کرتے ہوئے جو پوائنٹ آف ریفرنس سامنے آیا اس اس معاملے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارا جواب نیگیٹو ریئیکشن کا جواب نہ ہو بلکہ تمہارا جواب پازیٹو ریسپانس ہو عام سلوک کا ذکر نہیں اس آیت میں سوشل بہیویئر تمہارا لوگوں کے ساتھ فزیکل بہیویئر یہ اس آیت میں یہ مطلب نہیں ہے یہاں ذکر ہوتا ہے دشمن کے حوالے سے تو جس وقت ایک انسان آپ سے ایک انسان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے بات چیت دوران وہ صاف بات دیتا ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں یہ تو بزرگ کتاب ہے تو اس کے جواب میں تمہارا ریسپانس نیگیٹو ریسپانس نہیں ہونا چاہیے بلکہ پازیٹو ہونا چاہیے اگر تم ایسا کرو گے تو اچانک اس کا یہ بدل جائے گا یہ مطلب ہے یہ ایک پرٹیکولر ریفرنس کی بات ہے جنرل ریفرنس کی بات نہیں ہے تو دائی کو بہت ایسا ہوتا ہے بھائی دائی کے ساتھ ہمارے کئی ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں گئے جہاں کوئی فنکشن تھا کوئی پروگرام تھا وہاں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے سیکورٹی کے لیے تو ہمارے ساتھی وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ان کا یہ قرآن ہے کہ نہیں سب نہیں تو ہمارے ساتھی نے جاب بہت اچھے طریقے سے دیا یعنی پازیٹو ریسپانس دیا تو اچانک وہ پولیس والا بدل گیا اچھا، جاؤ جاؤ تو اس کشمیری نوجوان کے اس وقت سننے کے بعد میری سمجھ میں آیا تھا ہی پہلے میں بھی اس کو جنرل سمجھ لیتا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہرگز جنرل جو بیہیویئر ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ دائی کو ہدایت دی گئی کہ تم دعوت کے دوران اگر تمہارے پاس تمہارا سامنا ایسے آدمی سے ہو جو سخت بات کر دے تو تم سخت انداز جواب نہ دے تمہارا نگیٹو ریپلائی مت دو بلکہ مکمل معنوں میں پازیٹو رسپانس دو تو وہ بدل جائے گا ہمارے آج کے جو لوگ ہیں جو علماء کہے جاتے ہیں آج کا علماء ہے کہ جو سرد یافتہ مدرسے سے وہ علماء ہے کہ جو علماء کا ذکر قرآن حدیث میں ہے اس سے سرد یافتہ لوگ ہیں نہیں کیونکہ سرد یافتی کا کوئی ادارے نہیں ہوتے تھے جہاں سندیں تقسیم کی جائیں یہ تو موجودہ زمانے کی بات ہے تو آپ نے ابھی حال میں بہت چرچا ہوا ہے کہ بھارت ماتا کہنا اسلام کے خلاف ہے فتوا پایا ہے اور لوگ اس پر بیانات دے رہے ہیں کہ بھارت ماتا کہنا مسلمان نہیں کہے گا اسلام کے خلاف ہے یہ کیا ہے یہ ایک بات کا نگیٹو ریسپانس دینا ہے انہوں نے جو کہا آپ بڑے اٹھے بڑھ کر کے آپ ایک ڈاکٹر کو لائٹ بورڈ میں لیجیے یہاں پر جدال آسن کیا ہے کہ آپ اس کو لائٹ بورڈ میں لیں مثلا میں نے کیا کیا میری ملاقات کیسے ہوئی تو میں نے کہا کہ لائٹ بورڈ میں کہا کہ میں نے دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ بھارت ماتا تو بھارت آپ کی ماتا اگر ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کا باپ کون ہے یعنی یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے وہ کھو کہاں ہے سے انسان پیدا ہوتے ہیں اس کا بطن کہاں جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں اور اس کا باپ کون ہے کیا آپ جیزل کرائس کی طرح سے بغیر باپ پیدا ہوئے ہیں بہت لائٹ بوٹ بنے کا لائٹ بوٹ ہی ختم ہو گئی اگر آپ بھارت کو ماتا کہتے ہیں تو بھارت میں کوئی ایسی کوکھ ہونی چاہیے ایسے بتن ہونا چاہیے جہاں سے انسان پیدا ہو تو وہ کہاں ہے اور پھر اس کا باپ ہونا چاہیے وہ باپ کون ہے پھر ہماری کہا کہ پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کہ جس طرح جیرو کرائسٹ پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے تو آپ بھی بغیر باپ پیدا ہو گئے بہت ہی لائٹ ووڈ میں بہت ہی لائٹ بٹ تو سب ختم ہو گئے یہ ہے جدال احسن یعنی نیگیٹو ریسپانس نہ دینا بلکہ پازیٹو ریسپانس دینا اس سورہ میں یہ بات چاہیے اور دیکھیے یہ انداز اگر اختیار کیا جائے تو اس سے بہت بڑے بڑے یعنی انقلابی واقعات پیش آتے ہیں ریولیوشنری واقعات پیش آتے ہیں سادہ بات نہیں ہے اگر اگر ہم اس اس, اس یہ جواب کا اس لوگ جان لیں کہ کوئی کچھ بھی کہے تم نگیٹو ریئیکشن بند کرو پازیٹو ریسپانس دو تو اس سے بڑے انقلابات ہوتے ہیں اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو تیرہویں صدی میں آپ کو معلوم ہے کے تاتاری قبائل کسی بات پر مسلم سلطنت سے غصہ ہو گئے اس عباسی سلطنت کا دور تھا تاتاری یعنی تیرہویں صدی عیسوی میں عباسی سلطنت کا دور تھا تو کسی بات پر وہ سلطان سے غصہ ہو گئے اب وہ کوشتان علاقے میں رہتے تھے وہ لوگ وہاں سے نکلے وہ بڑی تعداد ان کے پاس گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی غالباً دس ہزار سے زیادہ تھے وہ لوگ تو انہوں نے اپنا سفر شروع کیا کہاں سے سبرکان سے سبر کرن سے سبر کرتے کرتے پہنچے وہ حلب تک اور یہاں سے وہاں تک سب کسی کو مارا کسی کو جلایا کسی کو پھوکا سب تاراج کر دیا یہ قصہ ہوا ہے تیری شریف اور پھر ان کا اتنا دبدبہ قائم ہوا اب بڑی شرط اس زمانے میں جو تھی مسلمانوں کے ساتھ بڑی سطح تھی وہ تو یہ کہا جائے گا کہ ہزا لکا اور نہ تتارے ان ہزار اگر یہ کہا جائے کہ تاتائی ہار گئے تو ماننا مت اس کو وہ ہارنے والے نہیں وہ لوگ لکا اور نہ انتارے ان ہزار فراہم لیکن کیسے ایک بریکل ہوا بریکل یہ واقعہ لکھا ہے پروفیسر نے سی ڈبلو آنڈل ان کی کتاب ہے preaching preaching of of Islam اسلام میں انہوں نے چینی کتابوں سے چینی ماخذ سے مطالعہ کیا کہ کیا کیا پیشہ ہوئی اور دورے میں یہ تاتائی جو ہے وہ ہسٹری میں ان کو منگول کہا جاتا ہے ہم لوگوں کی زبان میں کہتا ہے تاتاری لیکن آپ تاریخ کی کتابیں پڑھے گئے تو اس میں ان کو منگول کا نام ہوگا ان تو پروفیسر آرڈل نے لکھا ہے کہ کچھ واقعات لکھے ہیں مثلا ایک واقعہ یہ ہوا کہ تاتاری شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگل میں شکار کر رہا تھا اس زمانے میں یہی بڑے بڑے لوگ کرتے تھے کہ تیر کمان ہوتی تھی کتا ہوتا تھا اور شکار کرتے تھے جنگلوں میں تو جب وہ جنگل میں میں گھوڑ لے کے چل رہا تھا تو اچانک اس کا اس نے دیکھا کہ کچھ مسلمان یہ مسلمان ایرانی تھے غالبت وہ چل رہے ہیں ان کا سامنا ہو گیا ان کا نام تھا شیخ الدین یہ واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں آرڈر کی کتاب میں جس کا نام ہے دا اسلام یہ کتاب ہمارے سے چھپی ہے تو ٹائٹل بدل دیا گیا ہے ان اسپرٹ آف اسلام تو وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ زمین پر کھڑے ہوئے تھے تو اس نے بہت ہی حقارت کے ساتھ بہت ہی حقارت کے ساتھ ایک طرف سے کتا کھڑا ہوا تھا ایک طرف سے ہوئے تھے وہ اس زمانے میں جب تاتاری غالب ہو گئے تھے تو مسلمانوں کو حقیق سمجھتے تھے وہ تو اس تاتاری شہزادہ گھوڑے پر سوار تھا اپنے کتے کی طرح اشار کر کے کہا کہ تم اچھے ہے یہ میرا کتا اچھا تم اچھے یہ میرا کتا اچھا تو شخص جواب دن ذرا بھی غصہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ تم کو بات کرنا نہیں آتا بات کرنا سیکھو پہلے یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا کچھ نہیں کچھ بھی ذرا بھی وہ اس پر افر نہ ہوئے غصہ نہیں ہوئے کچھ نہیں بہت ہی سنجیدگی ساتھ انہوں نے کہا اگر میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوا تو میں اچھا ایمان کے بغیر ہوا تو کتا اچھا یعنی میرا خاتمہ اگر ایمان کا ساتھ ہوا تو میں اچھا ایمان کے بغیر ہوا تو یہ کتا اچھا سنتے ہی وہ شہزادہ جو تھا وہ یعنی بالکل اس کا مائنڈ ہل گیا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے یہ ایمان کیا چیز ہے اس نے سوچا کچھ دیر تو اس نے کہا کہ اچھا تو مجھ سے میں جو ٹینٹ وہاں ٹینٹ میں تھے وہ اس وقت وہ آج شام کو میں ٹینٹ میں سے ملو تو وہ شام کو گئے اس کے ٹینٹ میں اس سے بات ہوئی تو نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے تو شاہ جو ایک عالم آدمی تھے انہوں نے بتایا کہ ایمان یہ ہے تو بہت ہی غور سے سنا اس نے سننے کے بعد کہا اس نے کہ تمہاری بات میری سمجھ آتی ہے مرضی جی چاہتا کہ میں اس کو مار لوں لیکن ابھی میں شاہزادہ ہوں میں سلطان نہیں ہوں تو میرا باپ جو ہے اس کے بعد میں سلطان بنوں گا تو اس نے کہا جب تمہیں یہ خبر سننا کہ اب اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ جو تھا اس کا نام تھا تغلق تیمور خاں کا نام تھا تغلق تیمور خاں جب تم سنو کہ اب تغلق تیمور خاں تخت پر بیٹھ گیا اس کو سلطان بنا دیا گیا تو میں مجھ سے آ کے ملنا دیکھیے ایک کلمہ ایک ایک پازیٹو ریسپانس کیا کرشمہ ہوتا ہے تو انتظار کرتے رہے لیکن ابھی وہ اس کی ڈیتھ سے پہلے خود ہی کی ڈیتھ کا ٹائم آ گیا تو شہر شہز نے اپنے بیٹے کو بلایا اور ایک قصہ بتایا وہ کہا کہ دیکھو اب میرا تو ٹائم آخری آ گیا ہے میں دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن جب تم پتا کرتے رہنا جب دیکھنا کہ جو ہے تغلق تیمور خان سلطان بن گیا اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو تم جا کے اسے ملنا اور یاد دلانا کہ میرے میرے باپ باپ سے آپ کی ایسی بات چیت ہوئی تھی تو باپ مر گئے بیٹا جو تھا اس خبر کی انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ معلوم ہوا کہ واقعی اس کا باپ مر گیا ہے وہ تاثاری شہزادہ کا اور یہ شاید جو ہے تیمور خواہ جو تھے یہی بادشاہ بن گیا ہے تو یہ روانہ ہوئے پہنچے وہاں تو اس وقت وہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا ٹینٹ اس میں وہ مقیم تھا جنہوں نے چاہا کہ ملے اس سے تو وہاں جو سیکورٹی لگی ہوئی تھی بہت زبردست اس نے اندر جانے نہیں دیا ان کو چل بھاگو اس وقت بھی انہوں نے غصہ نہیں ہوئے کوئی نیگیٹو ریسپانس نہیں دیا ڈر سے دور آ گئے سوچنے لگے میں کروں کیا دیکھیں جب آدمی کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ برا نہ مانے وافر نہ ہو غصہ نہ ہو نیگیٹو سوچ نہ ہے تو خدا کی بہت مدد آتی ہے اس کے پاس اللہ رب العالمین کا انسپریشن اس کو ملتا ہے تو ایسے ہی ہوا ان کی سمجھ میں آیا کہ میں ایسا کروں کہ صبح کو فجر کا جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اس کے ٹینٹ کے پاس جاؤں اذان دوں تو ایسے کیا انہوں نے فجر کے وقت وہ ٹینٹ کے پاس گئے اور بلند آواز سے انہوں نے کہا اللہ اکبر پوری اذان دی تو جو سیکورٹی کے لوگ تھے وہاں پر ان کی سمجھ میں آئی کہ کیا ہے قصہ آگے پکڑا ان کو اور پکڑ کر کے لے گئے اسی پکڑ تعمر خان کے ساتھ کہ ایک نیا کیس سامنے آیا ہے پتا نہیں کیا کیا, چیز تو تغلب تیبر خان نے ان کو اپنے ٹینٹ میں بلایا اور اکیلے میں اس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں شاہ الدین کا بیٹا ہوں میرا باپ مر چکا ہے میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ جب تخت نشی ہو جائیں تو میں جا کے ملوں آپ سے آپ کا وعدہ یاد دلاؤں تو اس کے لیے میں آیا ہوں کیونکہ آپ کے سیکورٹی کے لوگ مجھے آنے نہیں دے تھے تو میں نے یہی کیا آزاد دی شو کو تو تغلق تعبر خان نے کہا کہ ہاں تمہارے باپ سے میری ملاقات ہوئی تھی تم سچ کہہ رہے ہو اور پھر اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ان کے سامنے لیکن وہ بہت ہوشیار تھا وہ ابھی اسلام کو اس نے اعلان نہیں کیا سب کے سامنے شاہ جو شاہ دین کے لڑکے کو تو رخصت کر دیا اس کے بعد سرداروں کو بلایا جو اس کے ٹاپ کے سردار لوگ تھے ان کو بلایا پکڑا تبر خان جو بادشاہ ہو چکا تھا اس نے کہا کہ دیکھو تھوڑے لوگ تھے چند لوگ پورا قصہ بتایا پورا قصہ بتانے کے بعد اس نے پہلے ایک شخص کو بلایا سب سے پہلے ایک ٹاپ کا سردار کو تھا اس ایک کو بلایا اس نے کہا پورا قصہ کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اب تو بتاؤ کہ تمہارے کیا رائے تو اس نے کہا کہ میں بھی دل سے اسلام قبول کر چکا تھا لیکن ہمت یہ ہوتی تھی تو قصہ یہ تھا کہ جب لوگ جب نے قبضہ کیا مسلم علاقے میں تو بہت سے مردوں کو آرام بنایا بہت سی عورتوں کو کنیز بنایا پکڑ کے لے گئے اپنے گھروں میں ان سے کام لینے لگے تو بار بار انہیں کچھ چیزیں ایسی دیکھتے تھے وہ جو ڈفرینٹ ہوتی تھی ڈفرینٹ مطلب چھینک آئی تم کہا الحمد للہ تو اس نے پوچھا کہ یہ الحمد للہ کیا چیز ہے تم نے بتایا کوئی بات ہوئی تو کہہ دیا ان شاء اللہ پوچھا بھائی ان شاء اللہ کیا ہے بتایا کوئی کام کا موقع تھا تو بسم اللہ کہا اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے اس طرح یہ ڈفرینس جو تھا ڈفرینس اور گھروں گھروں میں موجود تھے مسلمان ہر گھر میں غلام و کریر کا طور موجود تھے وہ کام کرتے تھے لیکن کام کے دوران یہ جو کرتے تھے نماز آئی تو وضو کیا وضو کر کے نماز پڑھنے لگے پیسفل بہت ہی پیسفل انداز میں بہت ہی پیسفل تو تاتاری پوچھتے تھے کہ کیا چیز ہے تو ان کے دل میں اسلام کی خوبی داخل ہو چکی تھی وہ جو بڑا سردار جس کو بنایا تھا اس کے گھر میں ایسے ہوتا تھا تو دل سے وہ اسلام کا قائل ہو چکا تھا لیکن ابھی اعلان کی ہمت نہیں تھی جب سلطان نے خود کہا تو کہا کہ میں میں تو تو پہلے ہی میرے دل میں اسلام داخل ہو چکا ہے پھر اور سادہ بلائے گئے سب نے کیا کیونکہ تمام سرداروں گھروں میں مسلمان مطلب غلام کے تھے مسلمان عورتوں تو مطلب کلی کی تھی اور روزانہ زندگی میں وہ اسے سب باتیں ان کو دیکھتے تھے وہ تو ایک خاموش تعارف اسلام کا جاری تھا بغیر اعلان کے ان کے دلوں میں اسلام آ چکا تھا پھر جب تغلق تبر خان نے خود اعلان کر دیا تو مجارٹی کا چاہتے ہو کہ دھیرے دھیرے مسلمان ہو گئی اسلام میں داخل ہوئی ایک قصہ لکھا ہے آف اسلام میں تو اس قصے کا جو تبرا انقلاب آیا اس کے بگننگ میں وہی قصہ ہے کہ اگر میں میرا خاتہ ایمان کا ساتھ ہوا تو میں اچھا نہیں تو تمہارا کتا اچھا تو آج کے مسلمان چاہتے نہیں کسی نے بات باتا کہہ دیا تو بس پتہ لگ رہا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا فتح لگ رہا ہے جیتان احسن جو ہے اس کو جانتے ہی نہیں ہمارے علماء بھی نہیں جانتے وہ خام خواہ فتوا لگاتے فتوا لگانے کی ضرورت ہے اس سے بات کیجیے اس کو سمجھائیے تو جیتان احسن جو ہے ہمارے درمیان غائب ہو گیا ہے اس لیے اس کے جو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے اتنی بڑی وزڈم ہے اس کے اندر اتنی بڑی وزڈم ہے یعنی جب کلیکٹو لائف ہوگی سوشل لائف جو ہوگی تو اس میں اب بہت سے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا آپ کو تو کئی بار کوئی ڈفرینس آ جائے گا کوئی اختلاف آ جائے گا پھر سے آپ کو دکھ بھی پہنچ سکتا ہے پھر سے آپ کو دکھ بھی پہنچ سکتا ہے لیکن آپ اگر اپنے آپ کو اس سے بچائیں یعنی نیگیٹو ریئیکشن سے بچائیں نیگیٹو ریئیکشن ہی جڑ ہے ساری خرابیوں کی منفی رد عمل منفی رد عمل یا نیگیٹو ریئیکشن ہی جڑ ہے تمام ایون کی ہوتا کیا ہے کہ شروع تو ہوتا ہے چھوٹی سی بات سے بس ہیٹڈ ایکسچینج کوئی بات ہو گئی تو پہلا ہوتا ہے ہیٹڈ ایکسچینج گرما گرم جواب اس کو میں کہوں گا نیگیٹو ریئیکشن پھر بات بڑھتی ہے دونوں کے اندر انتخاب آ جاتا ہے جس بدلا لینا مجھے پھر انتقام پہنچتا ہے وائلنس تک اور قوم کا معاملہ حق پہ وار تک پہنچتا ہے تو قرآن میں جو بتایا گیا ہے وہ ایک بہت وزڈم کی بات ہے کہ کوئی ڈفرینس ہو کوئی اختلاف ہو تو تم نیگیٹو ریئیکشن مت دکھاؤ ٹھنڈے طریقے سے جواب دو ٹھنڈے طریقے سے جواب دو یعنی جس کو کہتے ہیں پازیٹو رسپانس دو یعنی قرآن میں اس کے لیے جدال اثر کا لفظ ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے پازیٹو رسپانس تو سارا معاملہ بدل جائے گا سارا معاملہ بدل جائے گا اور فیضر لذیذ بین کا بین اداوا ولی الحمیم یعنی وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا دوست بن جائے گا قریبی دوست اس کی حکمت کو ہمیں جاننا ہے اسی سے ہم باعث زندگی گزار سکتے ہیں اس سے آپ داورک میں کامیاب ہو سکتے ہیں زندگی ہر معاملے میں ہم ترقی کر سکتے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو وزڈم دے ہم سب کو حکمت دے ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو جانیں اور اس کو اختیار کریں اس علیہ وسلم کی سنت کو جانیں اور اس کو فالو کریں تو میں اپنے لیے آپ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ